مالک نے ابن شہاب سے انہوں نے عبیت اللہ بن عبداللہ سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے صعب بن جسامہ لیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زیبرہ حدیتاً پیش کیا آپ ابوا یا ودان کے مقام پر تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس کر دیا انہوں نے کہا جب رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے میرے چہرے کی کیفیت دیکھی تو فرمایا بلا شبہ ہم نے تمہارا ہدیہ رد نہیں کیا لیکن ہم حالت احرام میں ہیں اس لیے اسے نہیں کھا سکتے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو پینتالیس